سیدنا سالم بن نعیم رضی اللہ عنہ جو کہ صحابہ کرام میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملا کہ وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا اگرچہ اس نے زنا بھی کیا ہو اور چوری بھی کی ہو حدیث نمبر چھیالیس مستد احمد